فقال اجمع ثم سبقا فقال انا لا نستعين بمشركين باب في المشرك يسحب له مشرق کے بیاض میں اس کو حصہ دیا جائے گا مصدر اور نیا ابن معین یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے نے بیان کیا اور نے مالک سے مالک سے قدر سے اور انہوں نے عبداللہ نے دینا سے اور انہوں نے قربا کے واسطے سے حضرت عائشہ یہاں تک تو مقدس اور ہوئی مقرر کیا گیا اسے کچھ بخش کے طور پر دے سکتے ہیں باب في تجمان الخير وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ولفرسه ثلاث منه سهما له وسهمين لفرسه بابو ہندو مانی گھوڑوں کے حصوں کے بیان میں جس مجاہد کے ساتھ گھوڑا بھی ہے تو اس کے گھوڑے کا بھی حصہ لگے گا یا حصہ لگے گا اس پر تو استعفا ہے لیکن کتنا حصہ لگے گا پانچوں آئی ماں پانچوں کو میں آتا ہونا یعنی امام احمد ابن حنبل امام مالک امام شاہی یہ تینوں اور ان تینوں نے مل کر کے امام صاحب کے دونوں کا یہ کہنا ہے کہ برازیل یعنی پیسہ پیادہ پا پیدا مجاہد کے لیے ایک حصہ اور پارس یعنی مرد کے لیے تین حصہ ایک حصہ اور دو حصہ اس کے گھوڑے کا ایک اس کا اور دو حصہ اس کے گھوڑے کا ان پانچوں کا یہ کرنا امام صاحب کہتے ہیں کوئی بات ہوئی ہاں؟ مجاہد کا ایک حصہ اور گھوڑا جو کہ ایک جانور ہے ہاں؟ اس کا دونوں ٹائپ کا مطلب مجاہد جو ہے گھوڑے سے جانور سے بھی بس ہے بس ایک حصہ کس کا مجاہد کا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا تو پہلے مراداپا کے مقابلے میں فارس یعنی گھوڑ سوار کو دو حصہ ملے گا تو ایک ہی حصہ گھوڑے کا ہوگا بات کی جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ ان عید میں کے موافق حضرت عبداللہ عبد اللہ ہیں کہ اللہ کے رقم سارا آسمان نے رسولی بن فارسی سارا سطح آرمی ہے آدمی اور گھوڑے کو ملا کر مجموعی طور پر تین حصہ کیا سامن لہو ایک حصہ تو مجاہد آدمی کا اور سامنے لی فرق تھی اور دو حصہ اس کے گھوڑے کا وفي قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني ابو عمرو عن ابي رضي الله تعالى عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ہمارا من جنوبی منا منباپ وأعطى الفرس سهمين یہ اب وہ اپنا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صاحب سلم کے پاس ہو ہم چار آدمی اللہ ہوں اللہ صاحب کے پاس ہو کے درا آج کے ہمارے ساتھ بولے بھی تھے تو آپ نے ہمیں سے ہر انسان کو ایک حصہ اور گھوڑے کو دو حصہ دیا وبه قال قال حدثنا حدثنا مالك بن خالد دیکھیے بارہ سنگا تم بارہ گھنٹہ دیں بارہ گھنٹہ سنام کرو تین زمین الا انه قال ثلاث نفر زاد فكان نے ثلاث نفر ابو پڑ نے آٹھ ایک نفر کے بجائے ایک سو تو اور نفر کہ ہم تین آدمی آپ کے پاس ہوتے تھے اور اس میں یہ اضافہ لافہ پکانا لاگ سلاح تکو آسو ہو تو گرد سوار کے لیے تین حصے تھے ہکے سوار کے لیے تین ہندو ہے تو یہ روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ آدمی مجاہد کو ایک حصہ اور اس کے گھوڑے کو دو حصہ ملے گا تو راجی قانون والے باغ بھی سلاسکو آسو ہوگی یہ کی کر دی ہے اب اگلی روایت پڑھیے جس سے امام ہونے پر آپ انتظار کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس کے لیے کہ آپ نے پاک کو تین حصہ دیا اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے پاک کو دو حصہ دیا تو دینا تو یہ تو آپ کا پیر ہے تو میں دونوں پیر حدیثوں میں کہا آپ دوسرے تو قول کو تلاش کیا تو آپ رات کا قول موجود ہے جس کی کتابوں لاج قانون بلی فارسی راج قانون بلی فارسی سامان اب اگلی بات کریے بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الانصاري قال سمعت ابي يعقوب بن المجمع يذكر عن امه عبد الرحمن بن يزيد الانصاري عن امه مجمع بن جارس الانصاري قال وكان احد القضاء الذين قرأوا القران قال شهدنا الحديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إلى الناس يغزون الأبايع فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس ننجفه فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند قرآن قلبه فلما اجتمع عليه الناس قال عليه منا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله فتح هو افتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده انه لفتح فقسمت خيبر على اهل الحديبيه فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانيه عشر صدما وكان الجيش الفا وخمسمائة فيهم ثلاثة ثلاثمائة فارس فاعطى الفارس سهمين واعطى الرجل سهمين بعض کہ چھاتروں میں لہو تعمیر یہ بیان ہے خواب ہے ان رشتوں کے بیان میں کہ جن کا حصہ ہے رشتوں کا کے لیے حصہ ان رشتوں کے بیان میں جن کا حصہ اصل میں صحیح بابو تیمن اس دما لہو تام یہ منت ان کا وقت بابو تیمن اس دما لہو تام اس مجاہد کے بیان میں کسی کو ایک حصہ دیا گیا تو مجمد ابن جازیا انصاری جو کہ ان قرآن میں سے ایک تھے جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا تھا کہتے ہیں ادے دیا تھا مہارت اللہ ہم اللہ کے رسول صاحب کے ساتھ حدیبیہ میں شریف ہوئے پلما پرتنا انہا پر جب ہم وہاں سے پاری ہوئے تو دیکھا کتنی نازک یا مزدور کہ لوگ دوڑائے جا رہے ہیں اپنے اونٹوں کو آبادی کی جمع گئے مانا اونٹ حادثہ کے معنی ہلانا حرکت دینا مراد دوڑانا لوگ ہم نے دیکھا کہ لوگ دوڑائے جا رہے ہیں اپنے اونٹوں کو باد بعض الناس لا تو بعد لوگوں نے دوسرے بار سے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا یہ کیوں اپنے اونٹوں کو دوڑایا جا سکتا آر تو لوگوں نے بتایا کہ یا بھی اکیلن نبی سروہا ہلن ندی کا ذرا سر یا وہ نبی صاحب نبی علیہ السلام پر وہی نازل ہو رہی ہے پاکارا گرام آناسی نوجی ہم بھی نکل پڑے لوگوں کے ساتھ اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے پواجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفن اندا خوراک غمی تو ہم نے پایا نبی علیہ السلام کو ٹھہرا ہوا اپنی سواری پر مکہ اور مدینہ کے درمیان الغمین نامی مقام پر ہم نے پایا کے رسول کا سرم کو رکا ہوا اپنی سواری پر پورا نامی مقام پر بس یہ کہ آپ اپنی سواری پر سر جکا گئے تھے سواری کو روک کر کے اسی سے لوگوں نے جان لیا کہ شاید آپ کے اوپر وہی نازل ہو گئی پلم اچتما آ تو جب لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے آرا علیہم انا رہی اکا لگا پتا تو آپ نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا یا لوگوں کے سامنے پڑھا انا پکا نہ لگا پکان ہوگی نا یعنی آئے پکارا رجوع یا رسول اللہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے سلح و کی جو دفعات تھی بعض دفعات مسلمانوں پر بہت ہی صاف گزری ان دفعات میں سے ایک دفعہ یہ کہ اگر مکہ والوں کے پاس سے کوئی آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آئے اور اسلام قبول کر لے تو ہم اس کو واپس کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی آدمی ہمارے کسی آدمی کو اگر انہوں نے پکڑ لیا تو وہ واپس کریں گے یہ دفعہ بہت ہی گزری تھی اور جب آپ مجھے میں ٹھہرے ہوئے تھے اسی موقع پر بات جو ہے مسلمان ہو کر مکہ کے یہاں آئے لیکن اسی دفعہ کی وجہ سے آپ نے واپس دیا کہ جاؤ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بس وہ بہت ہی چاہتے کہ یہاں تک کہ پوچھا کیا اللہ کے رسول نہیں کیا ہم پر نہیں آپ نے کہا ہے صرف تو اس میں دس کا رسولہ کرتے ہیں سمجھ گئے تو یہاں بھی لیکن آپ اللہ قلم نے ان کے جذبات کو دبایا تو وہ اپنا چپ ہو گئے راشی کیا ہو گئے چپ ہو گئے طبیعت تو ابھی مطمئن نہیں تو تو جب آپ نے اتنا پکانا لگا پکا ہوگی نا پڑھا پکا ایک صاحب وہ کون صاحب تھے وہی حضرت مدد ایک صاحب بولے تو ہوا کیا یہ صلاح پکا ہے ہاں؟ پتا کیا یہ صلاح پتا تارک نام بدی ر تو محمد ان ہی آپ کو کرنا ہاں اس اللہ کی قدم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے واقعی یہ سلح یہ سلح پتا ہے اور واقعی پتا ثابت ہو یہ سلح کیا ہوئی تھی یہ دس سال کا ناجک معاہدہ ہوا تھا کہ دس سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے کچھ شرائط کے ساتھ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد مکہ والوں نے آہت سیکھنے کی تو ختم ہو گئی اور جس پتا کی امید دس سال کے بعد تھی وہ بہت جلدی ہوگی مکہ پتے ہو گئے اور پھر یا سے سیدھے وہاں خیبر پر چڑھائی تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پتا نصیب ہے پائے اور بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوا اور اس کا بیان سے مت خیبر اللہ عالم ہو جائیں پھر خیبر کے اموال غنیمت کو اور زمینوں کو تقسیم کیا گیا ہو والوں پر چورکائے ہو پر اہل ادیبیا پر یا صاحب خیبر پر جو خیبر کی جنگ میں قریب تھے میں ادیبیا میں جو لوگ تھے نا وہاں سے اٹھے تو سیدھے خیبر پہنچ گئے تھے اس وجہ سے شرکائے خیبر کے بجائے ان کو اہل ادیبیا کہا گیا ہے جو ادیبیا میں جمع تھے آپ کے ساتھ وہی لوگ جو ہے انہیں لوگوں نے خیبر پر چڑھائی کی خیبر کے امال غریبت کو تقسیم کیا گیا پہلے ادریا یعنی چورکایا خیبر پر کا کس طرح تقسیم کیا گیا یہ غور کرنے کی بات بپس کمہار رسول اللہ سامان سمان یا پھر تقسیم کیا خیبر کے اموال غریبت کو اللہ کے رسول کا نے اٹھارہ حصوں پر اٹھارہ حصوں پر ایک حصہ سو آدمیوں کے لیے پورے ہمارے ندی کے اٹھارہ حصے لگائے ہر حصہ کتنے آدمیوں کے لیے سو آدمیوں کے لیے وکال جیشو الفن و خمتا بھی اور لشکر اسلام ایک ہزار پانچ سو یعنی پندرہ سو تھا تین سو پانچ سے ان پندرہ سو میں سے تین سو گڑ سوار تھے ان پندرہ میں سے تین سو گڑ سوار تھے تو پندرہ سو میں سے تین سو گھٹا دو بارہ سو تو پیادہ پا پیدل سو اور یہ تین سو جو گڑ سوار تھے تو ان کے گھوڑے کا بھی حصہ لگنا ہے تو تین سنت تھے وہ تین سو گھڑ سوار تھے سو پیادہ کے برابر تھے تو بارہ سو اور تھے اٹھارہ بات آ رہے تھے اس پر تو اتفاق ہے کہ آپ نے حوالے دلت کے کتنے حصے کیے اٹھارہ حصے کیے تھے ہر حصہ سو کے لیے اور کل جو ہے فوجی تھے پندرہ سو اب پندرہ سو میں سے بارہ سو تو پیاز تھے اور تین سو جو ہے گھڑ سوار سے آگے اب اگر گھڑ سواروں کا حصہ دو کے بجائے تین ہو دو کے بجائے تین ہو تو تین سو گھڑ سواروں کا کل حصہ کتنا بنتا ہے نو سو تو بارہ سو پیازا پا کے لیے نو سو کے لیے بارہ نو اکیس سو ہونا چاہیے بارہ نو اکیس سو ہو جاتا ہے جب کسی یہاں پورا اٹھارہ ہی تو یہ اٹھارہ سے آپ کا کافی ہوگی جب تم گھڑ سواروں کے لیے دو حصہ تو تین گنا چھ سو وہ تین سو گڑ سوار برابر چھ سو پیدل پیادہ پا بارہ سے اٹھارہ پہاٹا پاتل پال کا سامنے وہاں تاج سامنا گھڑ سوار کو دو حصہ دیا تو تین سو کا کتنا ہو گیا چھ سو اور پیادا پاک کو ایک حصہ دیا تو بارہ سے اٹھارہ سو ہو گئے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں تین فارس کے لیے تین سیاح وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ نے والے غریبت کے اٹھارہ ہی حصے کیے تھے یہ بارش کو تین سو کیسے ملے گا تین ہم کیسے ملے گا وہ اس طرح پر کہ لشکر پندرہ سو کا نہیں تھا بلکہ چودہ تھا اور چودہ سو میں سے بارہ سو پیادہ پارک اور دو سو گھڑ سوار تو دو سو ہر ایک کا تین حصہ لگاؤ تو دو کے چھ سو کے برابر ہوں گے بارہ چھ اٹھارہ یہ ہو جاتے ایک اس کا یہاں تو یہ آیا کہ اب والے علیمت کے اٹھارہ سیاح کیے جبکہ بعض روایتوں میں آیا کہ چھتیس یہاں تھی تو دونوں میں کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ خیبر کے سارے اموال والے سب مجاہدین پر تقسیم ہوئی بلکہ آدھے تقسیم کیے تھے آدھے آدھے نوائب مسلمین یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے لیے روک لیے تھے یعنی تو جب آدھا رو گیا اور آدھا تقسیم کیا تو جو آدھا ہے تقسیم کیا اس کے اٹھارہ سے آم اور آدھا رو لیا اٹھارہ سے آم اسے معلوم تو چھتیس سے آم ہو جاتے نہیں ہو جاتے دارون في النفل وبه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داوود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من فعل كذا وكذا فله من النفس كذا وكذا قال فتقدم الكفيان ولزم المشيخة الآيات فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا بأن لكم أو إن هزمتم لفتم إلينا فلا تذهبون بالمغنم ونبقى فأبى الكفيان فقال تعالى ربكم الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله تعالى الله عن الأنفال ومن أنفق لله والرسول إلى قوله فما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يقول فكان ذلك خيرا لكم فكذلك أيضا فأقول فإني أعلم بعاقبة خيرا منكم غزوہ بدر تھا فاتح منظر پہلے سے لیجیے آپ اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ جا رہا مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ جا رہا اور یہ تو مستقل ایک کمپنی تھی پورے مکہ والوں کا اس میں شیئر تھا کوئی مرد یا عورت ایسا نہیں تھا جس کا اس میں نہ سب سے بڑے پہلے میں شامل کر رکھے اور یہ ان کا جو ہے ذریعہ آمدنی تھا تجارت اور اسی سے جو آمدنی ان کو ہوتی تھی اسی پیکج سے بدبوتے پر مسلمانوں کا انہوں نے دیکھنا دور کر رکھا تھا آپ پرداشن کو جب یہ چلا گئے کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ والوں کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مال تجارت لے کر کے مکہ جا رہا ہے آپ نے سوچا کہ کیوں نہ راستے ہی میں ان پر اٹیک کیا جائے ہاں؟ اور ان کی مالی طاقت توڑ دی جائے ترنت آپ نے کہا سے مشورہ کیا ادھر اب اس سفیان کو کسی ذریعے سے اطلاع میں گئی اور اس نے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر کے تیز رفتار سواری سے مکہ بھیجا کہ مسلمان ہمارے ساتھ میں ہیں جس کو بھیجا تھا مکہ والوں کو اطلاع کرنے کے لیے اس نے اپنی اونٹنی کے ناک کاٹ کاٹ کی اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اس طرح سے وہ مکہ میں داخل ہوا یہ خطرے کی گھنٹی چل لی جاتی جب کوئی خبر لانے والا اس طرح سے آئے تو یہ خطرے کی گھنٹی سمجھے پورے مکہ میں پروگرام بن کے بن کے اور جھٹ سے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اپنے تجارتی قابلے کے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے پچھلے چھٹیا تک پہنچے اب یہ تھا کہ کیا کریں معلوم ہوئے ہوا تقریباً ایک ہزار کا لشکر مکہ سے چل چکا ہے اپنے تجارتی قابلے کو بچانے کے لیے تو اس لشکر سے مقابلہ کریں یا تجارتی قافلے کو پکڑ جو بہت مسلح نہیں ہے کیونکہ لڑائی کے لیے تھوڑے تو تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اپرادھ بھی تھوڑے بعدوں کی یہ رائے تھی کہ ہم لوگ لڑنے کی تیاری کر کے تو آئے نہیں اور تعداد بھی ہماری کم ہے اس وجہ سے بجائے مکہ سے آنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے تجارتی قابل کا پیچھا کر جسے قرآن کے اندر عید کا ہے ہوئی تجارتی قابل آپ کا قلم نے مردوں سے بھاری کرائی آئی کارڈ بنانے کے لیے تو بعد لوگ گھبرا رہے ہیں اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے کو ناپسند کر رہے ہیں ان کی رائے یہی تھی کہ تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے اور اس کے سامنے تجارت کو لیا جائے اس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اقتصادی طور پر کمزور ہو جائیں گے اور ہم کو طاقت ملے گی <clears throat> لیکن آپ راستوں کو اطلاع دی وہ تجارتی قافلے کو پانا مشکل ہے اس کو چونکہ اطلاع ہو گئی تھی تو وہ بچ کر کے <clears throat> ساحل سمندر کے کنارے سے نکل گیا <clears throat> تو اب تو ایزی جو لشکر آ رہا ہے اسی سے مقابلہ کرنا چل کے وہ لشکر آیا مکہ کا اور وہ بدل کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست فرمائی باوجود کی وہ عادت اور عمدہ نفری تعداد اور سامان جگ میں تین گنا زیادہ تھے مسلمان تین سو تیرہ تھے تو وہ ایک ہزار کے قریب تھے سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ تھے پھر بھی ان کو شکست ہوئی اب مسلمانوں کی ایک لشکر اسلام کے تین حصے ہو گئے ایک حصے نے تو بھاگتے ہوئے مشکین کا تعبق کیا کہ یہ لوٹنے کی ہمت نہ کریں ایک حصہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گیا اور کچھ لوگ آپ کے ارد گرد رہے کہ کہیں کوئی دشمن چھپا نہ ہوا اور آپ کو نقصان پہنچا دے یہ تین ہو گئے جب مال غنیمت جمع ہو گیا اور رات میں سب اکٹھے ہوئے تو اب امال غنیمت کے سلسلے میں اختلاف ہوا جن لوگوں نے جمع کیا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے سمیٹا ہے اس وجہ سے یہ ہمارا جو جن لوگوں نے مشکین کا تعاقب کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم مشکین کا تعاقب نہ کرتے تو پھر اطمینان سے تم مال غنیمت مل بھی نہیں سکتے تھے اس وجہ سے ہمارا بھی حصہ ہے اور جو لوگ آپ آشرم کے پاس رہے انہوں نے کہا کہ دیہات کا سب سے اہم کام یعنی آپ آشرم کی عبادت تو ہم نے کی اس وجہ سے ہمارا حصہ ہونا چاہیے تو اس طرح سے یہ اختلاف ہے جو صحابہ کے مقام اعلیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کروائی اور یسالونک عن رکھا یہ اسلام اور ختم کا جو بدر جو ہے اسلام اور کفر تھا یہ پہلا معرکہ تھا اور پہلی بار مال غنیمت حاصل ہوا پہلے سے کوئی غنیمت کے سلسلے میں قانون تو تھا نہیں اور پہلے سے کوئی قانون نہ ہونا ہی یہ وجہ اختلاف بنا تو نازل ہوئی یس اضو کا انل الفا انل انفا لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے وہ لیلا آپ بدلا دیجیے نہ تم مالک ہو غنیمت کے نہ اور کوئی مالک کوئی بھی جو ہے غنیمت کا مان کی ہو اور غنیمت کا کوئی بھی حقدار نہیں سارا مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے ہر چیز کے مالک حقیقی اللہ ہے تو غنیمت کا بھی مالک حقیقی اللہ ہے اور اللہ کی مرضی سے اور اس کے حصول سے اس کے رسول کو حق سے تصاد ہوتے ہیں انفار اللہ رسول تو اللہ تعالی کی طرف اضافت ملک کے اعتبار سے اور رسول کی خلافت اس کی طرف خلافت حق کے دس کے اعتبار سے سمجھے یہ ادھر چہار دیواری کے باہر جو زمین پڑی ہے بابو صاحب کی طرف وہ کس کی ہے کوئی کہتا اللہ کے کوئی کہتا دارو دونوں جی اللہ کی ہے ملک کے دارو کی ہے رسالوں کے اعتبار ہے چاہے کمرہ بنوائے چاہے کچھ اور بنوائے بات سمجھے نا انفار اللہ و رسول تو اللہ اور رسول دونوں کی طرف اضافت ہے نا وہ اللہ کی طرف اضافت ہے ملک کے احساس ہے رسول کی طرف اضافت تصادف کے احساس ہے کہ رسول کو تصادف کرنے کا حق ہے وہ جس کو چاہیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آج سراسد نے طلب کے علاوہ کے علاوہ باقی اموال غنیمت کو تمام مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا اور سب اس پر راضی اور خوش ہوئے سب اس کو راضی اور خوش ہوئے ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات کفار سے حاصل ہونے والے مال کے لیے قرآن نے تین لفظ استعمال کیا ہے کفار سے حاصل ہونے والے مال کے لیے قرآن نے تین الفاظ استعمال کیے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُمْ غَنِيمَةً قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ انفال کا لفظ کا لفظ ما أَفَاءَ اللَّهُ فَيْكَ لَفظ تینوں کے درمیان معمولی فرق ہے جس کو آپ ذہن نشیں کر لیں جو مال کفار سے لڑائی اور اتال کے ذریعے حاصل ہو وہ گنیمت جو مال کفار سے لڑائی اور تیار کے ذریعے حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں غنیمت کہتے ہیں اور جو مال اوپار سے حاصل ہو بغیر لڑائی کے خاور چھوڑ کر بھاگ جائیں یا راضی خوشی جدیا خراج کے طور پر دے وہ کیا ہے وہ پے وہ کیا ہے وہ پے اور ایک ہے انپار جو جمع ہے نفل تو نب اسے کہتے ہیں جو وہ مال جو امیر جہاد وہ مال جو امیر جہاد کسی مجاہد کو اس کے صاحب غنیمت کے علاوہ اس کی کسی کارگزاری کی بنیاد پر بطور انعام دے آئی بات سمجھے نفل جس کی جمع انفال ہے کسے ہیں وہ مال جو امیر جہاز کسی مجاہد کو اس کے حصے غنیمت کے علاوہ اس کی کسی کا گزاری کی بنیاد پر بطور انعام دے اس کو کیا کہتے ہیں نفل تو تینوں میں فرق آیا تو میں غنیمت جو مال کفار سے لڑائی اور مقابلہ کے ذریعے حاصل ہو اور پی وہ مال جو کفار سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو آؤ اس وجہ سے کو میدان اپنا مواد چھوڑ کر کے میدان جنگ سے بھاگ جائیں یا خوشی جدیا اور خراج وغیرہ کے طور پر دینا منظور کریں وہ پی اور انفار اسے کہتے ہیں جس کی جس کا وارث مطلوب ہے یعنی وہ مال جو امیر دیہات کسی مجاہد کو غنیمت کے علاوہ کسی کارگزاری کی بنیاد پر بطور انعام دے اصل تو یہ ہے لیکن پھر انفار کا لفظ یہ عام طور سے مسلط غنیمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں بھی تعلقات الفاظ میں بھی اخبار کا رنگ مطلق غنیمت کے معنی میں ہے اس لیے کہ بدل میں جو ہمارے غنیمت حاصل ہوئے وہ تو لڑائی کے ذریعے حاصل ہوئے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا من فعل قضا و قضا فلو من ذبل قضا و قضا کہ جو شخص فلاں فلاں کو قتل کرے گا تو اس کے لیے اتنا اتنا نفل ہے یعنی اس سے غنیمت سے ضائع ابن عباس کہتے ہیں فتح کا دمل کی تو نوجوان پارٹی تو لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئی وہ الم تو ہر رہا اور بوڑھے جو ہے جھنڈوں کے پاس رہے فلن نہ ہوا کہ وہ جھنڈوں سے نہیں ہٹے تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کرا دیا عالت المسیح بوڑھوں نے کہا اللہ ہم تمہارے کچھ پناہ اور تمہارے مددگار تھے لو ان ہزم تم لفظ تم ہلئی اگر تم شرکت کھاتے تو بھاگ کر ہمارے پاس ہی آتے اسلامی جھنڈے کے پاس پلا تد ابونا دل نبی تو سارا مانے گل میں تمہیں نہ لے گئے وہ نبتا اور ہم محروم گئے گئے پاول کی جوانوں نے دینے سے انکار کیا کہ تم بس یہاں بیٹھے رہو بخار انہوں نے کہا جال اللہ شاسن لانا مالے غنیمت کو اللہ کے رسول صاحب نے ہمارا حصہ قرار دیا ہے تو اس اختلاف مال غنیمت کے بارے میں اس اختلاف کے پس منظر میں اللہ نے آیت نازل فرمائی جس انہیں کا حل یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ مال غنیمت تم میں سے کسی کے باپ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا وہی مالک ہے وہ جس کو چاہے گے علاقہ یہاں تک آئے کرنے اللہ تعالیٰ کے اور کما رجا کا رب کا من بلکی کا و ان کا پانی کا میرے لکاری دور کر اب اس کے لیے تفصیل میں بیان کر چکا کیا جس طریقے سے مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا تو اسی طریقے سے اس لڑائی کے شروع میں بھی تو اختلاف ہوا تھا یعنی بعض لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے تب پیچھا کیا جائے اور اسے مقابلہ کیا جائے اور جو تجارتی قافلے کی مدد کے لیے جو لشکر مکہ سے جو آ رہا تھا اس سے مقابلہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور وجہ کیا تھی وجہ اپنی تعداد کی کمی اور سامان سامان دیہات کی کمی لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ لڑائی ہوئی اور آخر وہی لوگ جو اس لشکر سے لشکر مشکل سے لڑنے کو ناپسند کرتے تھے وہ بھی خوش ہوں گے کہ بہت اچھا ہوا جو لڑائی ہوگی تو یہ مال ننیمت یہ تقسیم اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ایسے کر ثابت ہوئی جس طریقے سے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر اور آپ کی آبادی مدینہ سے مسرح کے ساتھ نکالا تھا ذرا حال کی کچھ مسلمان اس کو ناپسند کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا یا بول ککان ہزار کا خیر تو یہ فروٹ یہ مدینہ تھے یہ فروٹ مشرقین مکہ کے مقابلے کے لیے ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا اسی طرح یہ غنیمت کی تقسیم ہوئی پاتی اونی زیادہ میرا کہنا مانو پہلے